ابو دردا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچانک آپ نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں پھر فرمایا ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا زیاد بن لبید انصاری نے کہا اللہ کے رسول علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے قسم اللہ کی ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے آپ نے فرمایا اے زیاد تمہاری ماں تمہیں کھو دے میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہا میں سے شمار کرتا تھا یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہے یہود و نصارہ کے کیا کام آئی ان کے کیا فائدہ پہنچایا تورات اور انجیل نے ان کو جبیر کہتے ہیں میری ملاقات عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا انہوں نے کہا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور اگر تم مزید جاننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے پہل لوگوں سے اٹھا لیا جانے والا علم خوشو ہے ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خوشو و خضو اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترپن یہ حدیث صحیح ہے